السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طالب سے بزنس فائنانس کے بارہویں لیکچر میں ہو رہی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی ریشو انالیس ہی کا جو تھوڑا بہت پورشن رہ گیا ہے اس کو کور اپ کریں گے اینڈ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایک نیا ٹاپک جو ہے ٹائم ویلو آف منی کا جو کہ one of the most important topic in business finance ہے اس کو کور اپ کریں گے اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں میں یہ چاہوں گی کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں کور اپ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں تاکہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی کی ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی کا what is the rational behind that کہ اس سے پہلے ہم نے جب پروفیٹیبلٹی ریشو کیلکولیٹ کی تھی تو اس میں ایک ریشو تھی ہماری ریٹرن آن ایسٹ کی اور دوسری ریشو تھی ہماری ریٹرن آن اکویٹی کی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ کی جو ریشو تھی that was smaller than the ratio of the return on equity اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ بھی جاننے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ریٹرن آن اکویٹی کے جو کمپونیٹ ہے اس میں ایک کمپونیٹ ہے اکویٹی ملٹی پلائر کا بھی اور وہ اکویٹی ملٹی پلائر کا کانسپٹ یا جو کمپونیٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ certain portion of the asset جو ہے وہ فائنانس ہوئے ہیں ڈیٹ میں لیکن جب ہم total income generated by the asset calculate کرتے ہیں as a ratio to duty تو وہ ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ اکوٹی کنٹریبیوشن تھوڑی ہے اور ٹوٹل ایسٹ جو ہے اس میں کنٹریبیوشن ہمارے پاس موجود ہے کریڈیٹرس کی بھی جو ہم نے لانگ ٹرم لون یا شارٹ ٹرم لون لیا ہوا ہے اور اس میں اکوٹی ہولڈر یا اونرس کی بھی کنٹریبیوشن موجود ہے تو اس لیے ہم نے ڈیوپانٹ کمپنی نے یہ کہا کہ return on equity is a very good measure to measure the profitability of a firm لیکن اگر کسی فرم کی کسی وجہ سے ریٹرن آن اکویٹی کی ریشو کم ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ریٹرن آن اکویٹی کے مختلف کمپونیٹس کیا ہیں تاکہ ان کمپونیٹس کو علیحدہ علیحدہ ہم دیکھ سکیں اور پھر یہ دیکھیں گے ان دو یا تین جو بھی کمپونیٹس ہیں ان میں سے کون سا کمپونیٹ جو ہے سرٹن امپرومنٹ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ریٹرن آن اکویٹی کو جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ net income divided by the owners equity اس کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں تین کمپونیٹس میں جب سب سے پہلے ہمارا کمپونیٹ تھا ریٹرن آن اکویٹی کا that was focusing on the profitability یعنی کہ پروفٹ مارجن جو دوسرا کمپونیٹ تھا ایسے ٹرن اوور یا ایفیشنسی میئر اور جو تیسرا تھا اکوٹی ملٹی پلائر یا فائنینشیل لیوریج کا تو اگر کسی فرم کی اونر ریٹرن آن اکوٹی جو ہے دیٹ از لو تو ہم ان تینوں کمپونیٹس کو الادا سے دیکھیں گے کہ کہیں پروفیٹیبلٹی کم تو نہیں ایسے ٹرن اوور تو کم نہیں یا ہمارا فائنینشیل لیوریج جو ہے وہ تھوڑا تو نہیں جہاں کہیں بھی پرابلم ہوگی وہاں سے ہم ایزیلی اپنی کریکٹو میئر لے سکتے ہیں اور ریٹرن آن اکوٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنل اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی تو انٹرنل گروتھ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم جتنی نیٹ انکم ارن کرتی ہے وہ ساری کی ساری انویسٹ کر دے یا اس کا کچھ پورشن انویسٹ کر دے فار فیوچر گروتھ تو فرم جو ہے وہ صرف ایک ہی سورس آف گروتھ پہ ریلائی کر رہی ہے جو کہ انٹرنل گروتھ ہے انٹرنل سورس ہے اور وہ انٹرنل سورس جو ہے that is coming the retained تو اس اس سے پہلے کہ ہم مزید پہ ڈسکس کرتے ہم نے دو ریشیوز کو ڈیفائن کیا ایک تھی ہماری ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو اور دوسری تھی ہماری ریٹینشن ریشو تو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو میں ہم نے یہ کہا کہ cash dividend divided by the net income and retention ratio میں ہم نے کہا retained divided by the net income ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری نیٹ انکم ہے اس کے صرف دو ہی کمپونیٹ ہے ایک کمپونیٹ ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ہم پے کر دیتے ہیں ٹو دی اسٹاک ہولڈر اور دوسرا ہے جو کہ فرم ریٹین کرتی ہے ان دا بزنس اور دونوں سم اپ کرتے ہیں which is equal to net income اس لیے ہماری جو ڈیویڈینڈ پے آؤٹ ریشو ہے that plus the retention ratio جو ہے they are always equal to hundred percent تو اس کے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم نے انٹرنل ریٹ آف گروتھ کو کیلکولیٹ کرنا چاہا تو ہم نے کہا انٹرنل ریٹ آف گروتھ کا ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ کیا ہے انٹرنل ریٹ آف گروتھ میں we simply set return on asset multiplied by the retention ratio divided by by minus the the return on asset multiplied retention ratio اور ہم نے اپنی hypothetical company A to Z کے لیے اس کو کیلکولیٹ کیا سسٹین گروتھ ریٹ کو جب ہم بات کر رہے تھے انٹرنل ریٹ آف گروتھ کو تو ہم نے کسی ایکسٹرنل سورس آف فنڈنگ پہ ریلائی نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لون یا ڈیٹ لے رہے ہیں ہم یا ہم کوئی نیا اسٹاک جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں لیکن جب ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک دو ازمپشن لی ایک ازمپشن ہماری یہ تھی کہ ہم نے ایکسٹرنل سورس کے لیے کوئی نیا شیئر ایشو نہیں کرنا اور دوسرا یہ تھا کہ فرم جو ہے ایک ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتی ہے وچ مینس کہ فرم جو ہے وہ ڈیٹ فائنانسنگ پہ ریلائی کر رہی ہے اس کے بعد جب ہم نے سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیلکولیٹ کیا تو اس کا فارمولا یہ تھا کہ sustainable growth rate is equal to return ریٹرنٹی multiplied by the retention ratio divided by one minus the return ریٹرنٹی multiplied by the retention ratio تو ہم نے اپنی hypothetical company A to Z کے لیے جب کیلکولیٹ کی سسٹین گروتھ ریٹ تو that was higher than the internal growth rate اس کی وجہ کیا تھی کہ سسٹین گروتھ ریٹ میں ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ فرم جو ہے وہ ایک constant debt to total asset ratio کو مینٹین کر رہی ہے اس لیے اس کا جب بھی فائنینشیل لیوریج کا ہمارے پاس آتا ہے فار اینی پرٹیکولر فرم تو اس کے نتیجے میں گروتھ ریٹ جو ہے that will be higher than the internal growth rate اس کے بعد ہم نے بات کی کہ what are the various sources of the sustainable growth rate اب جب ہم سورسز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم فارمولے کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے فارمولا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے ریٹرن آن اکوٹی اور دوسری ہے ریٹینشن ریشو اس سے پہلے ہم نے ڈیو پانٹ انالیس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ریٹرن آن اکویٹی کے تین کمپونیٹ ہیں profit margin asset turnover اور ڈیفیشنسی اینڈ فائنینشیل لیوریج تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ میں بھی ہمارے پاس یہی تین سورسز ہیں پروفٹ مارجن کے ایس ٹرن اوور کے اور اس کے ساتھ فائنلی ہمارے پاس فائنینشیل لیوریج اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک فورتھ فیکٹر ایڈ اپ ہو گیا اور وہ ہے ہمارا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشیو یا کہ ریٹینشن ریشیو تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے sources of sustainable growth rate جو ہیں وہ چار ہیں اگر پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی اگر ایسے ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی اگر فائنینشیل لیوریج جو ہے وہ ہائی ہوگا تو ہمارے سسٹینیبل گروتھ ریٹ بھی ہائی ہوگی اور فائنلی اگر dividend payout ratio low ہو یا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ریٹینشن ریشو ہائی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ تو تھا ہمارا تھوڑا سا overview of previous lecture اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک کور کرنے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کو مختلف پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس انالس میں ہم نے یہ کہا تھا ایک ہے ہمارے پاس کامن سائز انالیس اور دوسرا ہے ریشو انالیس جس کو ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینالیس کے کیا کیا یوزز ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہمارے پاس اس انالیس کا انٹرنل یوز ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل یوز بھی ہے تو اس میں ہم ذکر کریں گے کہ انٹرنل یوزز کیا ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل یوزز کیا ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بینچ مارکنگ کی کہ جب بھی ہم نے کہیں بھی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اگینسٹ سرٹن بینچ مارک یا ٹارگیٹس تو بینچ مارکنگ جو ہے ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سلائٹلی ہم بات کریں گے کہ یہ سارا انالیس جو ہم کرتے ہیں اس کا انٹرنلی بھی ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹرنلی بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلمس ہے انالیس میں تو تھوڑے سے جو کامنلی انکاؤنٹرڈ پرابلم ہے ہم اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور شاء اللہ in the second half of the lecture ہم ایک نیا ٹاپک جو ہے ہمارا time value of money which is one of the very very important topic in business finance اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم آج جو بات کور اپ کریں گے ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے پاس concept of the future value کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور بیسڈ آن دس کانسپٹ ہے ہمارے پاس فیوچر ویلو کا کیا کانسپٹ ہے اور اس کے بعد آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹائم ویلو آف منی کے ٹاپک کو مزید آگے لے کے بڑھتے رہیں گے تو ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ود دی ٹاپک آف کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز جو ابھی ہم نے کہا کہ کامن سائز انالیسز بھی ہم کرتے ہیں اور ریشیو انالیسز بھی کرتے ہیں تو اس کی کیا کیا یوزیج ہو سکتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز کے دو یوزیج ہیں ایک تو ہے انٹرنل یوز آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے شروع بھی بات کی میں بھی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو مینیجرس ہیں basically they are the one جو کہ ایک کارپوریشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں practically operational point of view سے تو یہ مینیجر جو ہیں جب ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینالس کو یوز کرتے ہیں انٹرنلی تو call it as the internal use تو بیسیکلی دو جگہوں پہ ہمارے پاس انٹرنل یوزیج ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ایک بیسیکلی ہے ہمارے پاس پرفارمنس ایویلویشن اوور آل جب بھی کسی فرم کی پرفارمنس کو اویلیویٹ کرنا ہوتا ہے تو فوکس آن دی پروفیٹیبلٹی اس لیے ہمارے پاس جو پروفیٹیبلٹی میئرس ہیں جس میں ہم نے کہا تھا profit margin return on return on equity تو یہ ساری میئر جو ہیں they are use by the manager performance اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور یوز بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی کمپنی کی بات کر رہے ہیں جس کے مختلف ڈویژنس ہیں تو ہر ایک ڈویژن کی علیحدہ علیحدہ پرفارمنس ایویلویشن کے لیے بھی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ڈویژن اپنی اسٹیٹمنٹ بنائے گا balance sheet income statement separately division level پہ جس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوں گی ان کو بھی یوز کیا جائے گا in order to evaluate the performance of each and every individual division of the firm اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقے سے بھی انٹرنلی ہم یوز کر سکتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس کو کہ ہمارے جو مینیجرس ہوتے ہیں انہوں نے کرنٹلی بھی فرم کے افیئر کو مینج کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو ہمارا یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے for future planning and projection purpose for example اگر ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل مینیجر کی تو فائنینشیل مینیجر نے بھی سیل فوکاسٹ کی بیس کے اوپر اور دوسری انوینٹری فوکاسٹ اور دوسری کرنٹ ایسٹ فورکاسٹ کے اوپر بیس کر کے ایک کیش بجٹ بنانا ہوتا ہے جو کہ ایک ڈیوائس ہے for the future planning of the cash اس میں انہوں نے پروجیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ان فیوچر ہمارے کیش انفلوز کیا ہوں گی اور ہمارے کیش آؤٹ فلوز کیا ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں فیوچر پلاننگ کی تو ہماری فیوچر پلاننگ جو ہے ہمیشہ بیس کرتی ہے آن سرٹن پروجیکشن تو ان پروجیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ان کی اتھینٹسٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہماری یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو دی انٹرنل مینیجرس اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ایک اور کیٹیگری کہ یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس جو ہے وہ ایکسٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹیک جی ہولڈر کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک لیکچر ہولڈر یا شیئر ہولڈر جو ہیں وہ تھے owner firm but there are other stakeholder stakeholder جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں with the financial and other affair of the firms تو یہ جو ہے ہمارے اسٹیک ہولڈر اس میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے کسٹمر وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے کریڈیٹر اور اس کے ساتھ جب ہم اسٹیک ہولڈر کی ہی کیٹیگری میں مختلف لوگوں کو ڈالتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے کسٹمرس کی تو ہمارے کسٹمر بھی ایک category of the stakeholders ہیں کہ کسٹمر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فیوچر گروتھ پراسپیکٹ جو ہے وہ فرم کے کیا ہے فرم جو ہے وہ کتنا گرو کرے گی اور کس کس قسم کی ورائٹی آف دی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کر سکے گی quality of the product efficiency level یہ سارا کچھ جو ہے وہ کسٹمر ہمیشہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف دی بزنس کہ اگر فرم جو ہے ایک سسٹینیبل گروتھ ریٹ مینٹین کرتی ہے تو ویری کانفیڈینٹلی کسٹمر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس فرم جو ہے is position to service better with more kind of product اس کے بعد ہماری اگلی categories of the stakeholder آ جاتی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں سپلائرس کی تو سپلائرس میں آ جاتے ہیں ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرس وہ سپلائر جنہوں نے ہمیں سپلائی کیا ہے آن کریڈٹ اب ان کا انٹرسٹ کس میں ہوگا ان کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہماری فرم جو ہے اس کی شارٹ ٹرم لکوڈیٹی اتنی ہے کہ جب ہماری اماؤنٹ پے ایبل ڈیو ہو تو فرم جو ہے وہ اس وقت اس اماؤنٹ کو پے کر سکے اس کے ساتھ ساتھ سپلائر جو ہے وہ of course overall growth of the پہ بھی فوکس کریں گے وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے future business prospects with our firm جو ہیں وہ کتنے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیٹرس کی تو کمپیٹیٹرس جو ہیں وہ بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری فارم کی پرفارمنس کیا ہے گروتھ پراسپیکٹس کیا ہے کیونکہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے ہماری فارم کے ساتھ مارکیٹ پلیس میں تو اگر ہماری فرم تیزی سے گرو کر رہی ہے تو دے ول ٹرائی ٹو سی کہ ان کا مارکیٹ شیئر کتنا شرنک ہو رہا ہے یا اگر ہماری فرم کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے شرنک کر رہی ہے تو they would like to see کہ ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کتنا بڑھے گا اسی طرح وہ اپنی فائنینشیل پالیسیز بنانے کے لیے دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لینے کے لیے they will always keep an eye on our performance ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہے ہمارا فائنینشیل لیوریج کیا ہے یہ ساری چیزوں کو ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ ہمیشہ دے ول کیپ مائنڈ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے acquisition of the firm is another issue کہ نارملی اگر ہماری فرم کی پرفارمنس جیسے reflected by the financial statement analysis that is an indication کہ ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ ہمیں ٹیک اوور کر سکتے ہیں تو is is one thing thing taking taking over over and with ان بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہاسٹائل ٹیک اوور مرجرس کی بات کر سکتے ہیں تو یہ ساری انڈیکیشن جو ہیں کہ مرجر ہوگا اکوزیشن ہوگی یا ٹیک اوور ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری فائنینشیل پرفارمنس کے اوپر اور ہماری کمپیٹیٹرس یا جن لوگوں نے اکوائر کرنا ہے یا آپ کی فرم کو مرچ کرنا ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے دیتے ہیں آپ کی financial health as analyze by the financial statement تو ابھی تک ہم نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ جو ہے ان کمپیرزن ٹو کیا ہمارے پاس سیٹ ٹارگیٹ ہے جن کے اگینسٹ ہم میئر کرتے ہیں اپنی فرم کی پرفارمنس کو میئر کرنا ہے اور کمپیئر کرنا ہے کسی بینچ مارک کے ساتھ تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بینچ مارکس کو کس طرح چوز کرتے ہیں so choosing the benchmark اب چوزی بینچ مارک میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں ٹائم ٹرینڈ جو کہ انٹرنلی آپ کی اپنی ہی فرم کے لیے ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس پیئر گروپ انالیس شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم ٹرینڈ انالیس کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی ہماری اپنی firm over a period of time improve کر رہی ہے یا ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے اور اگر ہماری کسی ریشو میں فار ایگزامپل اگر ہمارا انالیس جو ہے is in form of the ratio analysis تو ہماری ریشو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریشو کا بڑھنا یا کم ہونا اچھی بات ہے یا it is some alarming situation تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں سے کہ the current ratio of a firm is two point four four the recent financial statement we may compare at کرنٹوز فور کہ ابھی تو over the years کہ پہلے جو ہے ہماری کرنٹ ratio even 2.4 سے بھی زیادہ تھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں ریشو ہماری جو ہے وہ گئی ہے ان ہو موسٹ ریسنٹ ایئر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کرنٹ ریشو اگر ہماری کم ہو گئی ہے تو یہ بھی ریفلیکٹ کر سکتی ہے کہ ہماری کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت افیشئنٹ ہے ہماری نیٹ ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے یا فرم نے اپنا way of doing the short term business جو ہے وہ چینج کر لیا ہے تو جب بھی ہم بینچ مارکنگ کی بات کرتے ہیں تو time trend analysis one thing وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ریشو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو اگر کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہم پیچھے جا کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے تو اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیئر گروپ انالیس تو پیئر گروپ انالیس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فرم کو اب کس کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے اپنی فرم کو کس طرح ان فرمس کو چوز کرنا ہے اس میں دو تین طرح کی گائیڈ لائنس یا پاسبلٹیز ہیں کہ اگر ہم فوکس کریں انہیں فارمس پہ جو کہ اسی طرح کے بزنس میں انوالو ہیں یا ان کے ایسٹ جو ہیں وہ ایگزیکٹلی exactly سیم یا وہ اسی مارکیٹ کو سرو کر رہی ہیں جہاں پہ ہم سرو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک فارم کو چوز کرنا ہے اس کے بعد دوسرا ہے کہ بینچ مارکنگ بینچ مارکنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یا تو leader of all the firms کہ اگر ساری کی ساری فار ایگزامپل اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی تو جو ٹاپ پرفارمر ہے ان دا ٹیکسٹائل سیکٹر ہم اس ٹاپ پرفارمر کو ایز اے بینچ مارک لے لیں کہ یہ ٹارگیٹ ہے یہ آئیڈیل ہے اور اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں پرفارمنس آف آر فارم اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایوریج لے لیں کہ جب ہم ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس میں سے for example hundred hundred twenty firms ہیں تو ان سب کی ہم ایوریج لے لیں اور اس کو ایز اے بینچ مارک لے لیں اور نارملی انڈسٹری ایوریجز کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے اسی اگر ہم نے اپنی فرم کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو ہم اس بینچ مارک کے اگینسٹ ان کو ایویلویٹ کر لیں گے تو یہ تو تھا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس بس اس انالیس کے اندر they are are certain problem جو کہ ہمیں ہمیشہ ہی فیس کرنی پڑتی ہے اس میں سے چند ایک پرابلم میں سے موسٹ پرومینٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں آف ویریس فارمس تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان رپورٹڈ ڈیٹا کے پیچھے اکاؤنٹنگ پرنسپلس کیا تھے کہ انوینٹری فار ایگزامپل آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ انوینٹری ویلویشن کے لیے مختلف طریقے ہیں تو کون سا میتھڈ یوز کیا گیا ہے انوینٹری کو ویلویٹ کرنے کے لیے اس لیے اسی طرح ہم کہیں گے ڈپریسن کا کون سا میتھڈ یوز کیا ہوا ہے تو ہم یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہماری فرمس ہیں جن کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں انڈسٹری ایوریجز کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو اکاؤنٹنگ پرنسپلز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ یونیفارم نہ ہو اگر ایک فرم جو ہے ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرتی ہے by using the straight line method تو دوسری فرم جو ہے مے بی وہ sum of the year digit method use کر رہی ہے یا ڈبل ڈکلائننگ میتھڈ یوز کر رہی ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ ڈسکریپنس جو ہیں وہ انکاؤنٹر کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس کی بات کریں تو ہم یہ کہیں کہ ہم یہ انالیس کر ہی نہیں سکتے ہم کمپیرزن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مختلف فارمس کا جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سیم پروسیجر سے رپورٹ نہیں ہوا despite all of these problem میں کانفیڈینٹلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیں یہ انفارمیشن جو کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے in the the the form of of balance sheet, income statement and other financial statements, it provides certain guidelines on basis which اپنے فیوچر گروتھ پہ فوکس کر سکتی ہے اس کا انالیس کر سکتی ہے اور اس کو کمپیئر کر سکتی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف ویلو آف منی جب بھی ہم کسی بزنس فائنانس کی کورس کی بات کریں یا کسی بھی فائنانس ریلیٹڈ کورس کی بات کریں تو ہماری ڈسکشن جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم the concept of the time value کو کور اپ نہ کر سکیں کانسپٹ بہت سمپل ہے ہم سب لوگ جو ہے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں اسی کانسپٹ پہ بیس کرتے ہوئے ڈسیزن میکنگ بھی کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے let me take an example کہ اگر میں آپ کو یہ آفر کروں کہ آپ مجھ سے ون تھاؤزینڈ آج لے لیں یا میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بات نہیں ون تھاؤزینڈ میں آپ کو دے دوں گی لیکن آفٹر ون منتھ لیکن میں ساتھ اگر آپ کو چوائس بھی دے دوں کہ ایک ہزار آج بھی لے سکتے ہو ایک مہینے کے بعد بھی لے سکتے ہو تو آپ کا نیچرل ریسپانس کیا ہوگا بینگ اے ہیومن بینگ ہمیشہ ہمارے جو ہیومن بینگس ہے they react react naturally to this particular proposition کہ مجھے آپ آج ہی ایک ہزار روپیہ دے دیں اب اس میں کیا ہے philosophy behind are trying to avoid this sacrifice اور سیکریفائس کیا ہے the wait we have to make for having one thousand after one month تو یہ تو ہے جنرل ٹینڈنسی لیکن اب اس کا جب ہم فائنینشلی اینالس کرتے ہیں تو ہمارے ٹائم ویلو آف منی کا کانسپٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ہزار آج ہیں اور ایک ہزار ہمیں ایک مہینے کے بعد ملنے ہیں تو دونوں ایک ہزار برابر نہیں ہیں نومیریکلی آج بھی ہمارے پاس ہزار روپے ہیں ایک مہینے کے بعد بھی ہزار روپے ہی ہوں گے لیکن وہ ہزار روپے جو ہمیں ایک مہینے کے بعد ملنے ہیں یا ایک سال کے بعد ملنے ہیں ان کی ورتھ جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایک ہزار جو ہمیں آج ہی ملنا ہے تو اسی ٹائم ویلو آف منی کے کانسپٹ کو ہم ایک اور طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس ہزار روپے ہوں تو ہم اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں ایٹ سرٹن انٹرسٹ ریٹ اور جب ہم اس کو انویسٹ کریں گے تو ایک سال کے بعد they will grow to an amount جو کہ ایک ہزار سے زیادہ ہوگی اور یہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے the income we are going to earn اور وہ انکم نارملی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بینک میں ڈپوزٹ کر لیں گے یہ اماؤنٹ تو وہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو ہم ارن کریں گے تو بیسیکلی ہمارا جو ٹائم ویلو آف منی کا کانسپٹ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ آف منی آج ہے اور کچھ اماؤنٹ آف منی ہمیں ملے گی in future after some times تو دونوں کی ویلو جو ہے جیسے میں نے کہا ون تھاؤزینڈ لیکن ایگزیکٹلی اسپیکنگ ان کی ورتھ برابر نہیں ہوتی کیونکہ آج اگر ہمیں ہزار روپے ملتے ہیں تو ہم اس کو انویسٹ کر کے اس پہ مزید اماؤنٹ ارن کر کے سال کے بعد وہی اماؤنٹ ہماری گرو کر کے زیادہ ہو جاتی ہے اب اسی investing the money and having more money in future سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس کانسپٹ آتا ہے وہ concept of the interest rate کہ آج اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرٹن انٹرسٹ ریٹ ارن کرتی ہے اور وہ گرو کر کے زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم پرنسپل میں اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں لیکن جب ہم انٹرسٹ ریٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے انٹرسٹ ریٹس ہیں ایک ہے ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ تو ہم اپنے ڈسکشن شروع کرتے ہیں ود سمپل انٹرسٹ ریٹ تو اس کے لیے ہمارے پاس کانسپٹ کیا ہے سمپل انٹرسٹ ریٹ کا کہ موسٹ بیسک فارم ہمارا interest is calculate by multiplying the principal amount جو کہ ہم نے انویسٹ کی ہے بائی دا انٹرسٹ ریٹ جو کہ ہم نارملی پرسنٹیج میں ایکسپریس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹائم پیریڈ کہ کتنے عرصے کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جب ہم سمپل انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین کمپونیٹس ہیں ایک ہے کہ ہماری پرنسپل اماؤنٹ انویسٹڈ کتنی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا interest rate normally interest rate جو ہیں پر اینم ہوتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں انلیس نوٹڈ اور پھر آتا ہے کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے یا کتنے سالوں کے لیے اگر ہے تو کتنے سالوں کے لیے ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو سمپل انٹرسٹ ریٹ کا جو ہمارا فارمولا ہے کیلکولیشن آف دا انٹرسٹ ہے پھر ہم کہیں گے کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی گرو ہوتی ہے تو دیٹ از اکول ٹو کہ اگر ہم کہیں ٹائم پیریڈ تو اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی پر ایم ہے اور ٹی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ میں ہے تو ہمارے پاس I is equal to P into R into لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہمارے پاس تھوڑا سا فرق ہے فروم دا سمپل انٹرسٹ کہ سمپل انٹرسٹ میں ہم نے اپنی ایک پرنسپل اماؤنٹ دی اور اس کے اوپر انٹرسٹ ہر سال ارن ہوتا رہے گا لیکن جو ہمارا انٹرسٹ ارن ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف پرنسپل اماؤنٹ پہ ہی ہے لیکن جب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ پہلے سال جب ہم نے اماؤنٹ انویسٹ کی تو اس کے اوپر سرٹن انٹرسٹ ہم نے ارن کیا لیکن نیکسٹ ایئر جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تو ہم نے کوئی اماؤنٹ ود نہیں کی تو اب ہماری اماؤنٹ انویسٹڈ جو ہے that is the first year کی principal plus the interest earn during the first year اور اس کے اوپر ہمارا انٹرسٹ ارن ہوگا جب ہم تھرڈ ایئر کی بات کرتے ہیں تو تھرڈ ایئر میں ہم کیا انویسٹ کر رہے ہوں گے پرنسپل اماؤنٹ فرسٹ ایئر کا interest earn and second year کا انٹرسٹ ارن لیکن فرسٹ ایئر میں جو ہم نے انٹرسٹ ارن کیا ہوگا وہ صرف پرنسپل اماؤنٹ پہ ہوگا جو سیکنڈ ایئر میں ہم نے ارن کیا ہوگا وہ فرسٹ ایئر کی principal and interest and then interest on interest as well اس کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں تو if the interest is left in account to a longer period of course جب ہم نے لانگر پیریڈ کی بات کرنی ہے تو it should be longer than one year کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ نارملی پر ہم ایکسپریس کرتے ہیں تو common practice requires earn and credited for a given period تو نیکسٹ ایئر میں ہماری جو نئی سم ہوگی that will be to the principal plus the interest earn so this compound interest اگر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو اس کا فارمولا ہے I to P R to the power T اب اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں سمپل انٹرسٹ کے ساتھ تو سمپل انٹرسٹ میں ہمارا I was equal to P R into T multiplicate form لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں then R I is equal to P into interest to the power T تو دیئر فور اس کی ویلو جو ہے that will be larger than this simple interest amount اب ہم based on this after introducing this simple and the the the compound interest we come to topic of future value جس کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس آج کچھ اماؤنٹ آف منی ہے تو after one year in future لے سپوز اس اماؤنٹ کو ہم اگر انویسٹ کریں ڈپوزٹ کر دیں کسی بینک میں سیف انویسٹمنٹ تو سال کے بعد اس کی ویلو جو ہے وہ آج کی اماؤنٹ سے زیادہ ہو جائے گی یعنی اگر ہم ایک ہزار آج انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ کوئی انٹرسٹ ریٹ بھی ہو اور وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ گرو کر کے کتنی ہو جائے گی تو اگر ہمارا interest rate is let suppose five percent یا ٹین پرسینٹ اگر ایک ہزار آج ہم جمع کراتے ہیں فور ون ایئر اونلی تو سال کے بعد ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہوگی پرنسپل میں ہم ایڈ اپ کر دیں گے جو انٹرسٹ ہم نے ارن کیا ہے تو ان ادر ورڈ آج کی اماؤنٹ کی ورتھ فیوچر میں زیادہ ہوگی اور اسی کو ہم کہتے ہیں فیوچر ویلو اس کے لیے لیٹ ایگزامپل اب اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں سمپل انٹرسٹ کا فارمولا جیسے کہ پہلے کہا تھا ہم نے اور ٹائم پیریڈ ہے 3 ایئرس کا اور اس میں ہم انٹرسٹ کہہ رہے ہیں 8% پرسینٹ تو ہمارے پاس جو سمپل انٹرسٹ وہ ہوگا 1000 thousand multiplied by is point zero eight multiplied by T is three hundred dollar جو ہم نے آج ڈپازٹ کیے ہیں فیوچر ویلو کیا ہوگی آفٹر تھری ایئرس تو دیٹ ول بی سمپلی ہماری principal plus the interest earn future value so have thousand plus interest اور اسی چیز کو ہم فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں کہ future value is equal to P one plus R P اور ہمارے principal amount is one thousand so we've one thousand plus generalization میں ہم ایک جرل فارمولہ لکھتے ہیں جس میں ہر ایک اماؤنٹ کو پلگ ان کرنے کے بعد we can calculate the future value تو ہماری جرنلائز فارم میں فیوچر ویلو کا فارمولا کیا ہوگا ان ون پیریڈ کے the the formula for future value can be written as a future value is equal to C naught into 1 plus R. جہاں پہ سی ناٹ جو ہے ہمارا کیش فلو آج کے ٹائم پیریڈ یعنی زیرو کے اوپر اور آر جو ہے وہ ہمارا اپروپریٹ انٹرسٹ ریٹ ہے اب اسی سلسلے میں اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں فیوچر ویلو فار لم سم اور اس میں ہم کر رہے ہیں کہ if hundred dollar are invested at ten percent interest rate تو فیوچر ویلو اس کی کیا ہوگی for each of the coming year تو پہلے سال میں ہمارے پاس کیا ہوگی فیوچر ویلو ہوگی ہنڈریڈ اینڈ ٹین جس میں فارمولا ہم نے کیا لگایا C naught is hundred into one plus R R is ten percent اور پوائنٹ ون زیرو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اماؤنٹ انٹرسٹ کی ارن کر رہے ہیں اس کو ودرا نہیں کر رہے اس کو ہم اویجنل انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو دوسرے سال میں اب ہمارے پاس سی ناٹ کتنی ہو گئی hundred and ten hundred and ten into one plus point one zero اور اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سی ناٹ اوریجنل لے لیں ہنڈریڈ اور پھر اس کو ہم کریں one plus R to the power T تو ہمارے پاس R is point one zero اور ٹی اب ہمارے پاس ٹو ہو گیا تو we have hundred into one point one zero to the power two تو that is equal to hundred and twenty one جب ہم تھرڈ ایئر میں آتے ہیں تو اگین آپ کی new investment is 121 twenty one one one into plus point zero یا ہم جنرل فارمولا لکھتے ہیں تو اس میں ہم سی ناٹ کر کے one plus R to the power three کر دیں تو اب ہمارے پاس آ گئی اماؤنٹ کہ hundred into one point one zero to the power three which is equal to one thirty three point one zero اور اس کا اگر ہم نے جنرلائز فارمولا لکھنا ہے for the compound interest rate تو دی فارمولا جو ہے that will look something like this کہ generalizing the future value of an investment over many time period is equal to کہ future value is C naught into one plus R to the power T اور یہ جو فارمولا ابھی میں نے دیا ہے کہ future value is equal to C naught into one plus R to the power T is the multi period formula اب سمپل انٹرسٹ کا فارمولا از سمپل کہ ہماری future value is equal to P into one plus R and that is for period اور اگر ہمارے ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتے ہیں simply multiply at by T لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ میں ہمارا ہر انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر مزید انٹرسٹ آنے والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ان کرتا ہے تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے for the future value for the multi interest multi future value is equal to C naught plus R to the power T تو اس فارمولا میں جیسا کہ ہم نے ریفلیکٹ کیا آن دس ہماری C naught is the cash flow at time period zero یعنی کہ today zero is today R is the appropriate interest rate and number of period over which this انٹ اب اسی ایکسپریشن کو جو کہ ہے ہمارا 1 plus R to the power T ہم اس کو فیوچر ویلو انٹرسٹ فیکٹر بھی کہتے ہیں the the expression 1 plus R to power T is also known as the future value interest factor تو اسی ایگزامپل کو جو کہ ابھی ہم نے لی تھی کہ investing hundred at an interest rate of ten for certain time period کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو we can summarize it in the form of this particular table so multi period case future value پہلے کالم میں ہم نے ایئرس لیے ہیں اور یہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے for the five year only پہلے سال میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ ہے ہنڈریڈ اس کے اوپر انٹرسٹ ہم نے ارن کیا ہے ٹین اینڈنگ اماؤنٹ ہمارے پاس ہو گئی hundred and ten next year year میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ ہو گئی ہنڈریڈ اینڈ ٹین اور اس کے اوپر ہم نے ٹین پرسینٹ ارن ایئر میں ہمارے پاس beginning amount is one twenty one اس کے اوپر ten percent interest is twelve point one zero اور فورتھ ایئر میں ہمارے پاس فور ون اس کے اوپر انٹرسٹ ہم ارن کر رہے ہیں fourteen six zero ending amount is one sixty one point zero five اب اگر ہم دیکھیں گے ٹوٹل انٹرسٹ ہم نے کتنا ارن کیا ہے ڈیورنگ دیز فائیو ایئرس دپ to sixty one point zero five تو سمپلی یہ ہم ہنڈریڈ لے کے اس میں سارے ٹائم پیریڈ کا کمپاؤنڈرس جو ہے sixty one point zero five add کریں تو ہماری اینڈنگ اماؤنٹ آ جاتی ہے اب اسی ٹیبل کو اگر ہم ایک بار چارٹ کی شکل میں ریفلیکٹ کریں تو اس سے ہمارے پاس concept of earning the interest جو ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس گراف میں we have taken the same data set the multi period case future value ہم نے شروع کیا ہنڈریڈ سے ٹائم پیریڈ زیرو پہ ہمارے پاس ہنڈریڈ ہے ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹائم لے لیا اور وائی ایکسس پہ ہم نے فیوچر ویلو لے لی ان ٹرمس آف ڈالر تو فرسٹ ایئر کے بعد ہمارے پاس کتنا ہوا ہنڈریڈ سے بڑھ کے ہنڈریڈ اینڈ ٹین اور یہ ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ ہے لیکن سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 121 ہے اگر ہم صرف سمپل انٹرسٹ پہ ہی رہتے تو ہمارے پاس اماؤنٹ ہونی تھی 120 تو جو ریڈ ایریا ہے بیسیکلی دیٹ از ریفلیکٹنگ کہ ہم نے پچھلے سال جو 10 ڈالر کا انٹرسٹ ارن کیا تھا اس کے اوپر مزید جو 1 ڈالر کا انٹرسٹ ارن کیا ہے it is reflect by that red area third year میں ہماری ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اماؤنٹ ہے اگر ہم سمپل انٹرسٹ سے چلتے تو ہمارے پاس ون تھرٹی ہونی چاہیے تھی لیکن تھری پوائنٹ ون زیرو جو red interest earn on during the second year and the third year on the previous interest تو ہمارے جو ریڈ ایریاز ہیں یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں interest earned on the interest جس کو ہم کہہ رہے ہیں compound multi period fourth year میں ہماری تو اماؤنٹ ہوتی ہے تو amount would have been hundred fifty تو ہمارے پاس الیون پوائنٹ زیرو فائیو جو ہے اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں ہمارے پاس چار کمپونیٹ ہیں ایک ہے ایک ہے پاس آ جاتی ہے اسی چیز کو اگر ہم نے یہ دیکھنا چاہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے چینج ہونے سے ہماری فیوچر ویلو پہ کیا اثر پڑتا ہے تو یہ جو ہے ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے with the help of this graph اور سمپلی اگر ہم دیکھیں کہ جتنا ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی so that we have reflect on this کہ ٹائم ہم نے لیا ہے ایکس پہ future value in terms of one dollar only on the Y X تو جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ زیرو پرسینٹ ہے تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹ ہارزونٹل لائن ہے 5% پرسینٹ ہے تو line is increasing ten percent سے increasing at a higher rate fifteen percent سے اور تیزی سے اور ٹوینٹی پرسینٹ سے مزید تیزی سے بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا فیوچر ویلو فیکٹر بڑھ جائے گا اور ہماری اماؤنٹ ارن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی اسی چیز کو اگر ہم ایک اور گراف میں دکھانا چاہیں تو we have reflect that future value and compounding اور اس میں اگر ہم ایک 40% پرسینٹ کا انٹرسٹ ریٹ لیں بات وہ ہماری جو چل رہی ہے وہ فیوچر ویلو ہی کی ہے لیکن ہم اس میں کانسپٹ ایڈ اپ کر رہے ہیں کمپاؤنڈنگ کا کہ جو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہائر ہوتا ہے اماؤنٹ بڑھتی ہے لیکن جو جو number of period compound period بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرسٹ ارنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی چیز کو ہم نے اس گراف میں ریفلیکٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس آج اگر 1.10 ہے تو ون ایئر کے بعد وہ 1.54 ہو جائے گا اگر انٹرسٹ ریٹ از 40 پرسینٹ اور ففتھ ایئر میں 1 ڈالر جو ہے that will be equal to 5.92 اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ از 40 پرسینٹ اور اس کا ایک اور حل ہے کہ instead of making the calculation ہمارے پاس فیوچر ویلو ٹیبل جو ہیں دے آر نارملی اویلیبل تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹیبل سے ڈیٹا لے کے we multiply it by the principal amount and we get the ending value تو ایک ہم نے چھوٹا سا portion of the future value table جو ہے وہ یہاں پہ شو کیا ہوا ہے کہ number number number of time period column one one row میں ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے تو اگر ہم لے سپوز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹین پرسینٹ کے اوپر فائیو ایئرس میں انٹرسٹ ارن کرنا ہے ہم نے تو ہمارے پاس فیوچر ویلو انٹرسٹ فیکٹر کیا ہوگا تو تو that value is equal to simply ابھی جو ہم نے پیچھے اگزامپل لی ہے in to do all of these calculation ہمیں فارمولا یوز کرنا پڑتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں one plus R to the power T وہی فیوچر ویلو انٹرسٹ فیکٹر جو کہ one plus R to the power T جو ہے that is reflect in this particular slide تو یہاں پہ ہم فائیو ٹائم پیریڈ لے لیں گے ہماری ملٹی پلائی کر دیں گے یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے ہیں تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے ڈسکشن شروع کی on the financial statement rather it was the continuation of the previous lecture discussion اس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرنل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے اور سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے اور پھر اس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کیا ہوتی ہے ریٹینشن ریشو کیا ہوتی ہے تو جب ہم اس میں ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس internal growth asset multi that again divided by one minus multiplied by the retention ratio تو ہمارے پاس جو صرف ریٹرن ہے اور ریٹنشن ریشو ہے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس گروتھ کا ایک ہی سورس ہے and that is internal internal وہ سورس ہے کہ جو کمپنی نے ارنگس ریٹین کی ہے ان دا بزنس دوسری طرف جب ہم سسٹینبل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ریزیوم کرتے ہیں کہ فنڈ جو ہے وہ ایک particular ratio of debt to total asset maintain کرنا چاہتی ہے تو اس سلسلے میں اس پرسپیکٹو میں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں sustainable growth rate so that is equal to return on equity multiplied by the retention ratio divided by one minus the return on multiplied by the retention ratio تو اب ہمارے پاس سورسز جو ہیں وہ انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں اور اگر ہم overall sustainable growth rate کے سورسز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس profit margin is one then operating efficiency in the form of the asset turnover and finally اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے financial leverage and the retention پھر ہم نے بات کی کہ ہماری یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس ہے ان کے انٹرنل یوزز بھی ہیں اور ان کے ایکسٹرنل یوزز بھی ہیں انٹرنلی مینیجر ان کو یوز کرتے ہیں فار پرفارمنس ایویلویشن اور making the future plans externally ہمارے جو سپلائرس ہیں وہ فرم کی کریڈیبلٹی جج کرنے کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینالیس کو دیکھتے ہیں ہمارے جو کریڈیٹرز ہیں وہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ دیکھنے کے لیے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینالیس کو دیکھتے ہیں ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ اپنا مارکیٹنگ پلان بنانے کے لیے اور future expansion and growth prospects دیکھنے کے لیے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینالیس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مارجرز ٹیک اوور جو ہیں وہ بھی بیس کرتی ہیں ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس ہی کے اوپر لیکن فائنلی ہم نے یہ کہا کہ یہ سارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس انٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے ایکسٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے لیکن آف کورس اس میں تھوڑے سے پرابلم ایگزٹ کرتے ہیں اور وہ پرابلمس میں ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مختلف کمپنیز بناتی ہیں they do not necessarily follow the same procedure لیکن despite the fact are different still ہم ریلائی کر سکتے ہیں آن دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور فائنلی ہم نے آج کے لیکچر میں ایک بہت ہی امپورٹینٹ فائنانس کو ڈسکس کرنا شروع کیا which is the time value of money اس سلسلے میں ہم نے بات کی سمپل انٹرسٹ ریٹ کی اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ کی اور اس کے بعد ہم نے بات کی فیوچر ویلو کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹائم ویلو آف منی کے کانسیپٹ کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے اور ہم ڈسکشن شروع کریں گے present value and the other related concept تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ